حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں نفل عبادت کرے یعنی تراوی پڑھے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترانوے